زکریہ نے کہا پرورتگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا